ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام حضرت خیریت سے ہیں ہاں فرمائیے جناب آپ کو ہم نے تقریباً عصر کے قریب تکلیف دی تھی آپ نے وقت دیا تھا سات بجے کا پاکستان سے بول رہے ہیں ہاں تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ عبارت ہے اس کی پیچیدگی دور فرما دیں اچھا میرے پاس کتاب ہے بریقہ محمودیہ طریقہ محمدیہ کی شرح ہے یہ شیخ ابو سعید خادمی یہ طریقہ محمدیہ ہے نا مشہور جو جن کی الحدیقہ ندیہ شرح جس کی اچھا، اچھا، جی جی نابلسی سرکار کی جو ہے نا وہ تو ہے نا الحدیقت الندیا لیکن اس پر ایک اور شرح ہے وہ ہے بریقہ محمودیہ بریقہ محمودیہ اچھا۔ اور ایک اور کتاب ہے ایک اور کتاب ہے جی میں عبارت بتاؤں ایک اور کتاب ہے ملا اسلام کا حاشیہ ہے اس پر متول پر اچھا ملا اسلام کا حاشیہ ہے متول پر اس کا نام ہے اتول اس میں یہ اصل عبارت ہے اس سے یہ نقل کر رہے ہیں اور ایک اور کتاب ہے کشاف و اصطلاحات الفنون ان میں سے کوئی آپ کے پاس ہے آپ کے ادارے میں ہاں، آپ عبارت سماج فرما لیں ہو سکتا ہے مفہوم آپ کے ذہن شریف میں آ جائے یہ مسئلہ چل رہا ہے اطول میں اور کشاف و اصطلاحات الفنون میں وہ کہ یہ نسبت جو ہے نا قضیے کے اندر جو ہوتی ہے اس کے متعلق بھی بعض اوقات کہتے ہیں نسبت خارجی یا نسبت جو ہے وہ اعتباری چیز ہے اس کا خارجی وجود نہیں ہے اور کبھی کہتے ہیں نسبت جو ہے اس کا وہ اس کا وجود خارجی ہے تو بھائی ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی بظاہر تو تعارض ہو جائے نا تو یہ تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

فل موجود فی هذه صورت زید لا وجود كما انه في قولنا زید قائم في الخارج جو ہے لظرف لنفس ثبوت القيام فلازم كون القائم ثابتا في الخارج ثبوت غیر لا ثبوت ونحن نقول یہ ملا اسلام اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں وہ مشہور قرار دے رہے ہیں جو پہلے بات ہے ونحن نقول الخارج اسم للامر الموجود في الخارج كالذين الذي هو اسم للامر الموجود في الذهن یہ عبارت نے غلط لکھی ہوئی ہے یہاں پر ہونا چاہیے تھا ونحن نقول الخارجی اسم للامر الموجود في الخارج كالذهن الذي هو اسم للامر الموجود في الذهن فمعنى كون الشيء موجودا في الخارج والعيان انه واحد منها وفي اعدادها